نافع کہتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کیا کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں البتہ نماز والا وضو کر لے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ جب اس طرح کا ارادہ کرتے تو نماز والا وضو کرتے البتہ پاؤں نہیں دھوتے تھے حدیث نو سو دو مسند احمد